رسول الكريم وعلى اله اجمعين. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ربما سبقكم بالعلم رواه البخاري درس حدیث کا سلسلہ الحمد للہ فقیر سے چل رہا ہے شمبا یعنی ہفتے اور اجن بادل نماز مغرب نمازوں کے لیے تو نمازی اور اپنے کی نفس کرنے اس کا دس دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کے ذریعے کے ارشادات کی ہو رہی ہے جو احکامات وہ ملتے جائیں یاد کرتے جائیں عمل کرتے جائیں آگے پہنچاتے جائیں اسی سلسلے میں آج بھی تین چار پانچ دن پڑھنے کا رہا ہے ان شاء اللہ تعالی ایک حدیث بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ربما سببكم بالعلم کہ بتاؤ بات شیطان علم میں تم سے بڑھ جاتا ہے علم میں تم سے آگے بڑھ جاتا ہے بھائی دوستوں بات یہ ہے کہ خالی علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے بلکہ علم پر عمل کرنا کمال ہے ورنہ شیطان بہت بڑا عالم بہت بڑا مختلف جگہ ہے اگر علم ہی کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے تو سب سے بڑا عالم انبیاء کرام کے بعد شیمان ہوگا لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں عمل کی صلاحیت نہیں کی نیکی اور نہیں اس لیے وہ رہ جاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے معمولی مسلمان ایمان کی بدولت اور عمل کی بدولت آگے بڑھ جاتا ہے اس لیے علم حاصل کرنے سے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ علم سے مراد قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی علم کا ذکر آتا ہے دین کا علم مراد ہے اسکولوں کالجوں کا علم مراد نہیں اسکولوں کالجوں کا علم عمل نہیں ہو سکتا ٹھیک اسکولوں اور کالجوں کے عمل نہیں ہو سکتا شریعت کے علم پر عمل ہو سکتا ہے یہاں سے مراد وہ علم ہے جس پر عمل ہو سکے تو لہذا علم خالی حاصل کرنا بھی کمال نہیں اگر وہ علم بھی نہیں ہو کیونکہ یہ سے نام ہی بس اوقات ان سے آگے بڑھ جاتا ہے کمال کیا ہے عمل تقوا اللہ کا خوف نیکی اپنانا یہ کمال ہے یہ ایک حدیث کا خلاصہ دوسری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الاعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين رواه مسلم پہلی حدیث بخاری شریف کی تھی دوسری حدیث مسلم شریف کی پڑھی اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑھیا عمل سب سے افضل عمل سب سے بڑھ کر عمل اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں وہ اس حدیث میں دو ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک بر وقت نماز ادا کرنا بر وقت نماز کا حکم بجا لانا نماز کے حکم پر عمل کرنا بر وقت نماز پڑھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے سب سے افضل اعمال دوسری چیز اسی حدیث میں وبر والدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب اچھائی کرنا تکلیف نہ دینا بات ماننا ان کے اشارے پہ چلنا ان کے منشے پہ چلنا ان کی چاہت پہ چلنا اور ان کے حکم پر عمل کرنا اور جس طریقے طریقے سے سے وہ چلنا چلنا چاہتے اس والدین ہاں اگر خدا نہ خاصتا والدین کوئی گناہ کرنے کا حکم دیں گاڑی چٹانے کا حکم دیں یا نماز چھوڑنے کا حکم دیں یا کسی گناہ کرنے کا حکم دیں تو وہاں پر والدین کی کتاب نہیں کی جائے گی وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ حدیث شریف میں فرما دیا گیا ہے لا مطلوب جہاں اللہ تعالیٰ اللہ خان کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے ٹھیک والدین ہوں یا ساتھ ہوں یا کوئی بھی کتنا بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو اگر گناہ کے لیے کہے تو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہاں بتا والدین اگر حکم کرتے ہیں ابھی اس وقت نماز نہ پڑھو میرے لیے دوائی لا دو میری طبیعت بہت خراب ہے تو اس وقت دوائی لانے کا عمل زیادہ طبیعت ہے لیکن ضرورت ہے ان کو دوائی پھر اگر وہ کسی بہانے بہانے سے آپ کی دماغ کرانا چاہتے ہیں تو وقت بندہ سمجھ آتا ہے وقت وقت کے لیے بھیج رہے ہیں یاد جس والدین خدمت کرنے ہی خدمت ضروری ہے واجبات میں آج ہم والدین کی نافرمانی کس درجے کی کر رہے ہیں کس درجے کی کر رہے ہیں بڑے بہترین طریقے سے والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے بہت بہترین طریقے سے ان کو دھوکے دھوکے دے کر گنا کیے جاتے ہیں والدین کو دھوکے دے کر کام کیے جا رہے ہیں والدین کی بات ماننا نظور کے بعد ان کو اپنا ہی نہیں سمجھ جاتا جیسے وہ مچھر کو چلتے ہی نہیں اپنی بناتے ہیں جیسے ہم سمجھدار ہم جیسا کوئی سمجھداری بری بات یورپ کے اندر تو والدین کو جب برے ہو جاتے ہیں کھانے میں ڈال دیتے ہیں جلد جلد تیری کھوں کھوں نہیں سمجھ آتی ہر وقت کھوں کھوں کرتا ہے وہ تو برے کھانے میں چل ٹائم از نہیں ہم تصروف آتی ہے ہمارے ہمارے لیے ٹائم نہیں لا الہ الا اللہ اندازہ لگائی وہ بوٹا کھانے میں ڈال دیتے حالانکہ والدین جو جو عمر کے بڑھاتے تھے داخل ہوتے چلے جاتے ہیں ہمیں خدمت زیادہ کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنی خصوصاً وہ بیمار ہوں تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ساری نیکیاں اسی میں ہیں ساری نظام اسی میں ہیں ساری خیریں اسی میں حضرت کو ویسے کبھی جن کو رضی اللہ خان کہا تو نہیں جاتا لیکن کہنا چاہیے اس لیے کہ وہ اپنی بری والدہ کی بیماری کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو نہیں جاتے اتنی بڑی زیارت نبی علیہ السلام کے آخری پیغمبر ہیں پھر ان کی زیارت آج کل تو لوگ کہتے ہیں مان اللہ بزرگ آئے ہیں ماں بیمار ہے باپ بیمار ہے بیمار ہوتا ہے وہ محمد بزرگوں کو ملنے جانا ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو اس وقت تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی قیمتی زندگی جن کو ایک نظر دیکھ کر صحافیت کا نظر مل جاتا وہ زندگی ویسے کرنی وہ انہوں نے اپنی سمجھ کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی بری والدہ کی خدمت میں لگے رہے مگر نبی علیہ السلام کی غیرت کے نہیں کر معلوم ہوا کہ والدین کی طرف توجہ دینی چاہیے ایک لڑکی ڈرامہ دیکھنے کی شوقین کی تازہ واقعہ ہے یعنی مطلب اتنا پرانا واقعہ نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کی بڑی شوقین تھی روزے روزوں کے دن سے مایا رمضان تھا ماں نے کہا بیٹا اور افطاری بنائے مل کر افطاری بنائے کچھ لوگوں نے آج افطاری کرنے کے لیے آنا ہے ہے دعوت کچھ لوگوں نے یہاں آج ہمارے یہاں مہمان آنا ہے ان کی افطاری کا سامان بنانا ہے وہ کہتے چلتے پاس ٹائم نہیں ہے میرے ٹائم ہو گیا ٹی وی دیکھنے کی بھی نوسط اور والدین کی نافرمانی کی بھی نوسط آگے دیکھنی ہوتا کیا ہے وہ جناب اندر کمرے میں چلی گئی جا کر سوچا کہ یہاں تو اما بلا لے گی اوپر چلتے اوپر ایک ٹی وی اوپر بھی لگا ہوا ہے تو اوپر جا کے اوپر جا کے تو مطلب کہ وہ ٹی وی چلا کے کمرے میں پتہ لگا کے بیٹھ گئی تو ہم کمرے میں کنڈا لگا کے ٹی وی لگا کے چلا کے بیٹھ گئے تو ہوا یہ کہ اپنا ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا کنڈا لگا ہوا ہے ماں بیچاری مصروف رہی افطاری بناتی بناتی بناتی افطاری کا ٹائم ہو گیا ساری چیزیں بنا لی مہمان بھی آ گئے اچھا جاؤ بیٹا اپنی بات جی کو تو بلا لو بول افطاری تو کر لیا اب باجی کو گسانے کا وقت ہو گیا نہیں باجی دوبارہ نہیں کھول دوسرا نہیں چھوڑتے ناراض ہو گئی مسئلہ ہو گیا کنڈا نہیں کھول گئی کنڈا نہیں کھول رہا وہ مہمان بھی سارے سوچا کہ کنڈا نہیں کھول رہا ان تمام روزہ ڈھونڈ گیا افطاری بھول گئی پکا پکایا سالن روٹی سب کچھ بھول گیا اندر سے دوبارہ توڑ کے نام توڑ گیا جیسے بھی اندر دوبارہ تھوڑا اندر ہی پڑی اندر مری پڑی پڑی یہ فنکشن یہ خوشی یہ ساری میں لوگوں کا آنا رنگ میں بدل گیا رمی میں بدل گیا اس کی میت کو بھائی آپ نیچے لے چلتے ہیں نیچے لے چلتے لوگوں نے آنا جانا ہوگا آپ کو کافی اوپر ہوگی اپنی میت کو اوپر کھانا کھا جائے اس کی میت کو کھانے لگے اس کی میت نہ اٹھے بھائی اور کافی آ جانا دو چار لگ کے ان میں میت کو کھانے لگے نہیں اٹھے اور ساتھی مل کر بھائی نہیں اٹھ اور سارا خاندان مل کر لڑکی کو کھا رہا ہے اتنی نہیں اس کا وزن کیوں بڑھ گیا ماں باپ کی نافرمانی کی سزا نقد دنیا میں بھی مل جاتی ہے ہاں؟ تو خیر بار اس کو جنازہ میں جب لے کر گئے جنازے کے لیے تو ساتھ ساتھ گیا جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کو قبر میں لے کر گئے ٹی وی ساتھ ساتھ گیا جس وقت اس کو جھٹکے سے اٹھا کے قبر میں ڈال دیا ٹی وی کو ہٹا دیا قبر پھٹ گئی درجنوں لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ تین دفعہ اس کو ٹی وی کے بغیر دفنایا گیا مگر خبر نہیں الغر کے ساتھ اس کو دفنایا گیا تو قبر دفن اندازہ لگائی ٹی وی کتنی بری چیز ہے اگر یہی کام ہمارا کمپیوٹر پہ ہو رہا ہے نیٹ پہ ہو رہا ہے موبائلوں پہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ٹی وی کے اوپر ہے وہ کام ٹی وی کے حکم ہے وہ موبائل ٹی وی کے حکم نہیں اگر وہ ٹی وی والا کام کریں گے تو ٹی وی والی سزا بھی کریں گے ایک اور واقعہ بھی اسی طرح کا ہے ایک فیصلہ سوال کا یہ واقعہ تھا کہ ایک شخص کو خواب خواب ہے کہ اس کے والد صاحب اس کو کہہ رہے ہیں خواب میں جو بہت ہو چکے ہیں کہ یار میں اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آیا تھا تو اس کو خدا را اس کی روح سے نکال دو جب سے مجھے دفن کیا گیا ہے روزانہ ایک مرتبہ چینی کے سارے پوزے گرم گرم کر کے میرے جسم پہ لگایا گیا چمٹا گرم کر کے میرا اپنے جسم پہ لگائے گا سبزی سبزی میں کتنا اچھا لگے گا چھالا پڑ جائے گا ساتھ میں ٹی وی کے گرم کر کے گرمائش بھی جانور کی آگ سے کرائی جاتی تیری کے پورے گرم کر کے میرے جسم پہ لگایا جاتا ہے تو لے کر آیا تھا تیری بڑی جلدی سے اب جن کے گھروں میں سیڑھی ہے اپنے کان کھول کر سن لیں کہ یہ عذاب الہی ہے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے اور استفار کرنی چاہیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے عقل مندی کے اندر خود و حواس قائم رکھتے ہوئے اپنے گھروں سے خود بھی نکال کر چاہیے ورنہ خبر کے اندر کچھ بھی حال ہو سکتا قبر کے اندر کچھ بھی حال ہو سکتا جدہ میں ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا اس کا ایک دوست گرا تھا ریاض میں اس کو خواب میں ملا کہ ریاض ریاض میں جو شخص تھا اس نے خواب دیکھا جدے والا شخص جو بہت ہو چکا تھا اس نے کہا کہ یار میرا ایک کام کرو میرے گھر میں ٹی وی ہے میرے بچوں کے پاس جاؤ ان کو ٹی وی نکال رہے میری اکاؤنٹ پڑا ہے کچھ نہیں کہہ رہے تمہیں بھول گیا آپ دوسرا گھر کا یار چلے جاؤ اللہ کے گھر میں میرے گھر میں چلے جاؤ تم میرے دوست ہو میرے گھر میں چلے جاؤ جا کے میرے بچے کو سمجھا دو ٹی وی نکال لو میرے ادال ہو رہا ہے اس سے دوسری مطلب ہم یہ تھی پروگرام رہے یار جانا چاہیے دو مطلب ہاو آ چکا ہے وہ نہیں گیا تیسری مطلب پھر کہا یار جاؤ تیری مہربانی ٹکٹ کٹالو بھائی کیا کر رہے ہو چلے جاؤ بھائی جا کر بتا دو مجھے بڑا خطرناک ہوتا ہے ٹی وی کے خوابوں پہ کتنا یقین ہے تو خیر انہوں نے فوراً ٹی وی نکالا اس کے بعد پھر انہیں کو خواب آیا کہ جناب الحمد للہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے مجھے جب سے ٹی وی گھر سے نکالا ہے میں بڑے سکون سے اب بیچارے مردے جا رہے ہیں گھر والے سربراہ جا رہے ہیں دنیا سے اور ہم ان کی باقی ماندہ چیزوں کو یاد بات سمجھ کے رکھتے ہیں تو میرے دادا کا لایا ہوا چیز ہے یہ میں کیسے دیکھ دوں میرے دادا نے کرایا تھے والدان تدري كم في سري حديث أفض الصلاة كيسا سلام سلام سلام تاکہ تم بلند ہو ایک روایت میں ہے اب تو سلام سلام پھیلاؤ تم محفوظ رہو اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ جو جس کا لائبریری ہوگی کے سلام مقام کرنے والا فکر بک سے بڑی ہوگا یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ایک تبرانی کی ہے ایک اور باقی دو دو اور دو حدیث اور سلام پھیلانا چاہیے ہر ایک دوسرے کو سلام کرے جب بھی کبھی کمرے میں جائیں سلام کریں لیکن آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ نمبروں کی تصدیق پر سلام کیسے کریں گے اس کا حال یہ ہے کہ حدیث روایت نئی تعلیم میں چاہے سلام والا اور خود کو سلام نہیں کرتے اس حدیث سے آپ لوگ مسئلہ نکال لیں گے کہ اپنے گروپ والوں کو سلام کریں گے آپ سمجھنا آپ عالم عزیز بن چکے ہیں پھر چھوٹا بڑوں کو اور بڑا چھوٹا کو سلام کر سکتا سلام کرنے میں کوئی مانا نہیں ہے ایک لیکن جیسے آتا نا مجبوری کے ذریعے میں خاتون کے ساتھ نام ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نرم الفاظ نہ ہو سخت الفاظ کسی سلام کو کہنا تو ہمارے یہاں بھائی ہمارے معاشرے میں بھائی بہت پسند ہے سلام نہیں کریں ایک دوسرے کو سلام کریں جب بھی کمرے سے باہر جائیں دوبارہ کمرے میں آئیں تو دیکھیں حرک تو نہیں ہو رہا کسی سلام کریں اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کو لگے دوسرے کو کریں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے جس کمرے کو کر رہے ہیں ہوں گے ہوں گے سلام کو عام کیجیے اس سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اس سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اس سے انسان مصیبتوں سے بچتا ہے اس سے انسان تکبر سے سے بچتا ہے اس انسان نیچوں میں اضافہ کر جاتا ہے اور اس سے انسان اللہ کا نام لینے والا شمار ہوتا ہے اللہ یہ حدیث ہے کہ سلام ایک اللہ کے ناموں میں سے نام ہے پھیلاؤ اس کو پھیلاؤ اللہ کا نام ہے بھائی سلامتی آتی ہے سلام کرنے سے لیکن ہمارے معاشرے کی طرح سلام نہیں کرنا السلام علیکم السلام علیکم یہ السلام علیکم کہنے کا مطلب ہوتا ہے تم مر جاؤ اور السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے تم سلامت رہو اور بچ جاؤ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اگر بیچ میں سے نام کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا تم پر موت واقع ہو جائے اور تم مت جاؤ یہ دعا نہیں ہوگی بس دعا ہوگی اور اگر ہم نام کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر یہ ایک نیکی نہیں ہوگی کئی نیکیاں ہوں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے اور اس کو یہی ہوتا ہے عمومی طور پر واجب کا درجہ سنت سے بڑا ہوا ہوتا ہے فرض کا درجہ واجب بڑا ہوا ہوتا ہے جو بھی اوپر والا طریقہ ہوتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوا ہوتا ہے مگر سلام کی سلام والی سنت بھی معاملہ کو یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا اس سے اونچے درجے کا واجب ہے مگر سلام کرنے میں ستر گنا سواب اور جواب دینے میں ایک نہیں پھر بعض روایات میں آتا ہے اللہ تنہارت کا وہ آیا جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں بھی جانتے ہو سلام کرو اگر کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو اس کا جواب صرف وعلیکم صرف وعلیکم دے دو کافی تو بھائی دوستو سلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے سب کافی پیارا سلام کی سنت کو زندہ کرو گھروں میں بھی کمروں میں بھی کلاسوں میں بھی دوستوں میں بھی ایک اور اساتذہ میں بھی جہاں ملو سلام کرو ایک دوسرے کو سلام کرو سمجھ نہیں بات بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی اس کی بہت کمی اس کی بہت کمی کتنے فوائد اس کے لگان رکھے تو بھائی دوستوں کوشش کرنی چاہیے ہم اس سنت پر بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو الحمد لله يا الله ورحمة الله وبركاته يا الله بالتحنة سلم لبطيه ومعظم يا الله بالتحاكم تطلب في توفيق توفيق يا الله دوم من جميع تعالى بما يا الله مخلوق تكفي في الحدود يا الله دوم يا बैठे हैं اللہ جو لوگ جو لوگ جو کچھ مسائل پریشان مقروض ہیں اے اللہ جانتے ہیں پریشانیوں کو یا اللہ کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے ہمیں ہر قسم کی بیماری پریشانی کو بدل بازی جائے دلوں کے تکلیف فرما یا رحم اللہ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین ہم سب کا مقدر بغیر بغیر بغیر بغیر بغیر بغیر حساب کتاب پکڑ عذاب عذاب کے کے کے دنیا بھر اللہ ہماری وقت مقدر اے اللہ ہماری موت کلمہ حالت کے ساتھ نصیب فرمانا ہماری موت راحتوں کا ذریعہ بنانا کیا اللہ ہماری موت کو تکلیفوں سے کیا اللہ گھبراہٹ نکالنا بات میں نکال لینا یا اللہ قبر کے اندر جانے کو قبر دیروں سے نکال لینا قبر کے دباؤ سے نکال لینا قبر کے عذابوں سے نکال لینا یا اللہ سنگم کے عذاب سے نکال لیجیے یا اللہ کو شراب کے عذاب سے نکال لیجیے یا اللہ دنیا اپنے ذلت اور فرق کے عذاب سے نکال لیجیے کیا جی، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دیجیے دیجیے دیجیے کیا کیا کیا اللہ اللہ اللہ ہمارے ہمارے کو کو بڑوں بڑوں کے کی توفیق فرمائیے نماز پر وقت ہونے کے لیے